تاکہ روزانہ اگر کوئی ایک دفعہ پڑھ لیا کرے تو جائے چالیس دفعہ اس نے موت کو یاد کر لیا اور پھر اس کے لیے یہ بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہو جائے گی تو اس کو میں چند بند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں فرمایا کہ تین من سب جی اگر کہا تو کیا من سب بھی اگر پایا تو کیا اور قصر والی سبھی بن نہایا تو کیا تین سب بھی اگر پایا تو کیا اور گنجے سینا اگر بھی پایا تو کیا تم سب بھی اگر پایا تو کیا اور گنجے سینا اگر بھی پایا تو کیا اور کچرے والی سا بنوایا تو کیا کچرے والی سا بھی بنوایا تو کیا بھی اپنا دکھلایا تو کیا ایک دن مرنا ہے آ کے بھی محت ہے اور کر لو جو کرنا ہے آ کے بھی محت ہے پوچھنا تو نہیں کچھ نہیں پوچھنے کی کے اسکندر جم چل بسے اسکندر جم چل بسے آپ جانتے ہیں کتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے یہ میل زمین پہ ان کا سکہ بیٹھا ہوا تھا آج میں ان کی کہیں کھوپڑی ملتی ہے ہڈی ملتی ہے کسی بھی اسکندر حجم چل بسے جال سو اسکند چل بسے یہ نام ہے پہلوانوں کے جو اپنے زمانے میں اتنے بڑے طاقتور تھے ایسے پہلوان تھے کہ روز زمین تھے تو ان کے مقابلے میں نہیں آتا تھا چل بسے بسو روح رن چل بسے کیسے کیسے شیر بیرن چل بسے کیسے کیسے شیر بیرن چل بسے سب دکھا کر اپنا دم خن چل بسے سب دکھا کر اپنا دم خن چل بسے فرما کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے محت میں کیسے کیسے گھر اجاڑے بات میں کھیل کتنوں کے بگاڑے محت میں پیلی کیا کیا پچھاڑے محت میں پیلی تن کیا پچھاڑے بات میں سر لوگ پگڑے میں گاڑے محت میں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے اور کل جو کرنا ہے آخر محت ہے کہ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار بار بار جو ان چیزوں کو اپنے قلب کے ادھر مسلط کرنا چاہیے اور بار بار چیزوں کا تصور کرنا چاہیے تاکہ دنیا کی محبت کم چندر گا ہے یہ دنیا کی بہار اور دل لگا اس کو گاتری بنونی ہار چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار اور دل اس کو گاتری بندی ہار عمر اپنی غفلت بہار اپنی غفلت میں بار ہوشی ہار مسلط کیسی ہار ہے فرمایا کہ ہو رہی ہے عمر مثل ہے برف کم کیسے ابو ہری دکھائی دیے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم برف کی قلعہ چار منٹ لا کے رکھتے ہیں پگھل شروع ہو جاتا اسی طرح انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ چل رہی ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے پچاس سال ہے ساٹھ سال ہے سو سال ہے تو اب جو پیدا ہونے کے بعد فوراً اس کی عمر گھٹنی شروع ہو گئی ساٹھ سال تھی تو ایک دن کے بعد ایک دن کم ساٹھ سال کریں گے اسی طرح اللہ حاضر کا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بن رہی ہے بن رہی گھٹ ہے ہو رہی ہے عمر عمر برف برف کم کم ہو رہی ہے درفم رفت کچھ دم بدم سانس ہے ایک رلے بلکہ آدم سانس ہے ایک رلے ملک ادم مرد کا کنگل لے گا تھن مرنا ہے آخری محت ہے کلو جو کرنا آخری محفوظ ایک عجیب بند ہے رکھا صاحب کا آپ بھی سنیں گے تو محبوب ہوں گے کس سے تالی جائے گی آنے والی کس سے تالی جائے گی اور جانے ٹھہری جانے والی جائے گی آنے والی کس سے ٹالی جائے گی آنے والی کس سے ٹالی جائے گی اور جان پھیلی جانے والی جائے گی اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی اور کس پہ خاک ڈالی جائے گی ضرور جانے جن جو ماضی کے میں گزرے ہیں جیسے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان حضرات کی کتابیں پڑھنے کے لیے ہمارے بزرگ ہم بنا کرتے ہیں کہ جب نہ پڑھا سکے یہ زمانہ ہے ایسا تھا کہ لوگ طاقتور سے بڑے بڑے مجاہدے لکھے ہیں بڑے بڑے فوج کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہے جس کا اس زمانے میں تحمل نہیں ہو سکتا اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ ان کا جو ان کا مطالعہ ہے وہ اس زمانے کے لیے تھے وہ تو حضرت امام غزالی اللہ علیہ جو ہے موت کا منظر پیش کرنا چاہیے سمجھتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکالی جاتی ندیسی سے تو اس کی مثال ایسی سمجھے سن کے روم پہ کھڑے ہو جائے کہ جیسے ایک مت باری ریشمی روشنی کا کوئی دکٹتا کہاں کی جھاڑی پہ ڈال دیا جائے اور پھر ایک دم سے اس جھاڑ سے کھینچ لیا جائے اس طریقے سے روح نکلتی ہے اور پھر انسان کے جسم کی وہ حالت پہ جاتی ہے اس بیپتی کی ایسا موت کا موجود ہے ہم اسے بھولے ہوئے اس لیے فرما کے آنے والی کس سے تالی جائے گی آنے والی کس سے تالی جائے گی اور جانے ٹھہری جانے والی جائے گی رج رج سے نکالی جائے گی روح رج رج سے نکالی جائے گی اور کس ایک دن خاک ڈالی جائے گی ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے لے جو کرنا ہے فرما کے پوچھو مرے رواں ہے تو جڑو تو فارسی ایمان میں مانگی بھولو سوشنے عمر روا ہے کو لو چھوڑ سب فکر لگا مولا لا سلو سوشنے عمر رو ہے کو لو چھوڑ سب فکر لگا نالا سلو اور گند گندم گنجرو یو جگ جاؤ گندمل گند ید جگ جاؤ عمل غافل پاتا اور ایک قسم بند اس قسم کا ہے کہ حضرت ہمارے شیخ اقدس حضرت مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانوی جامع شوفیہ اور حضرت کے یعنی خلاصہ میں سے تھے وہ اس کو بہت پڑھا کرتے تھے اپنے والوں کے اندر یہ مجلس میں سب فرمایا کرتے تھے ایک مسئلہ اس میں اس قسم کا ہے کہ اسے فرماتے تھے اول تو کہتے تھے کہ یہ سارا بند اس قابل ہے کہ انسان تعلیم کے اپنے پاس رکھے سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل سونے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل عجیب عجیب تاریخ فرماتے ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اسے کہتے تھے کہ یہ تو تختی کو لکھوا کے گلے میں ڈال لینا چاہیے چاہے تو ہر وقت پیسے لگے ایک ہمارے دوست تھے یہاں لاہور میں تو ان کا وشال ہو گیا ڈاکٹر بشیر ڈاکٹر سعید تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا کو ایسی تختی بنوا دیجیے کہ اس کے اوپر یہ مشرا لکھوا دیجیے ان سے کیا کرو گے کہ میں بس اپنے گلے میں ڈال دوں گا حضرت فرماتے ہیں بار بار فرمایا کے بہرے وسلت یہ تیری ہستی نہیں بہر غفلت یہ تیری ہستی دیکھ اور کی قدر سستی نہیں بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں اور دیکھو قدر سستی نہیں اور اب پڑھنے میں ہوں جو حضرت فرماتے تھے کہ پکی کے لکھ کے شرما کے رہ گزر دنیا ہے لو بستی نہیں رب گر دنیا یہ بستی نہیں رب گر دنیا ہے یہ بستی نہیں گر دنیا ہے یہ بستی نہیں گر دنیا ہے یہ بستی نہیں پر جایا شو عشرت و مستی نہیں ایک دن مرنا ہے آخری موت ہے کل جو کرنا ہے آخری موت ہے فرما کہ حکم ظاہر پر اگر تو جائے گا دنیا کے جو ہم فریشتہ بنے ہوئے ہیں اور عاشق جب بنے ہوئے ہیں تو اس کے حکم ظاہر کی تو باطن میں اگر اس کو دیکھیں حقیقت معلوم ہوگا تو ایک لمحہ بھی اس کو جی لگانے کی دنیا ظاہر حکم اگر تو جائے گا عالم لم کے دھوکہ کھائے گا پر اگر جائے گا اور عالم سانی سے گھر کا کھائے گا یہ نکتاپ ہے دس جائے گا یہ منک پشتا تو ہے دس جائے گا رہنا کی یاد رکھ پچتاؤ گا رہنا واقعی یاد رکھ ایک گا مرنا ہے آخر محت ہے یہ بندی بہت غور کرنے کے قابل ہے ہمارا کہ دفن خود سبھا سدھا کیے زیر زمین دکھنے کیے زیر زمین پھر بھی مرنے کا نہیں حق یقین کو بھی سبھا کیے گے زمین زمین پھر بھی مرنے کا نہیں حق یقین اور پھر بڑھ بہتر بھی کوئی نادا نہیں تم سے بڑھ کر بھی کوئی نابا نہیں کچھ تو عبرت چاہیے نسل نہیں ایک دن ہے